ان فی ذلك نفی لمن اکش بے شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے